جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن بلا لگتایا ہے ہے جسن بلا لگتا ہے سنے والا پکارو سرکار آ رہ گے سنے والا بخار سرکار آ رہا گے ہے سننے والا ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے آیا ہے جس نے آیا ہے جس نے سلا دادایا ہے مولود کی گھڑی ہے چلو آ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آ بلادر آیا ہے جس نے بھی لائے ہے جس نے بلا دیا ہے لائ آیا ہے جس نے بھی لا ہے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سلے لو جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سن لو نسلو دنیا کتنا جتا دنیا کتنا جتا سرکار جار گے ولادت دتا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن بلا دست آیا گے جشن بلا ہے جشن بلا دستا ہے جشن بلا دتا ہے رحمت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے رحمت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے کیا غم ہے غم کے مارو کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہے جشن بلا دتا گے جشن بلا دتا ہے جشن بلا دتا ہے جشن بلا دتا ہے جشن ہے جشن دتایا ہاں پر نور گے زمانہ صبح گے شب کے پر نور گے زمانہ صبح شب شبھش پر نور گے زمانہ صبح شب شنا شب جشم جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پیلا نیا جالا صبح شب بلا جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے روح المین گاڑا کافی کچھ کچھ جھڑ جا روح المین گاڑا چھت جھنڈا تار تاری صبح شب ملا جشن بلا آیا ہے جشن ملا آیا ہے جشن بلاد آیا ہے جشن بلاد آیا ہے پیارے ربی بل جگ سد پیارے ربی الاول تیری جل جگ سد چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح شب باں جشن جب آیا ہے جشن دت آیا ہے جشن بلا آیا ہے جشن بلا آیا ہے جشن بلا آیا ہے جشن بلا آیا ہے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے سے وہ چوکا صبح شب ولادت جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت کیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے نوشا بناؤ کو دولا بناؤ کو نوشا بناؤ کو دولا بناؤ کو ہے شورا صبح کے شلا جس جس ملا دتا ہے ولادت آیا گے جشن ولادت آیا گے جشن ولادت ہاں جشن ولادت آیا گے جشن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 شب ملا جشن ملا آیا ہے جشن ملا آیا ہے جشن ملا آیا ہے جشن ملا آیا ہے جشن ملا آیا ہے جشن ملا آیا ہے جشن ملا دتا آیا ہے ملا دت آیا ہے آمد کا شور سن کر پھر آئے ہیں بھکاری آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری شوش کر گر آئے ہیں بھی ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے فصل بہار آئے شکل نگار آئے فصل بہار آئے شکل نگار آئے بلا جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا ہے آیا ہے پھولوں سے باغ میں کے شاخوں پہ مرغ چہے پھولوں سے باغ میں کے شاخوں پہ مرغ چہے جشن ولادت آیا گے جشن ولادت آیا ہے جشن ولادت آیا گے جشن ولادت آیا ہے جشن ملا دستا گے جش میں بلا دستا گے تیری چمچ آ رضا ہے تیری چمچ دمک سے عالم چمچ رضا ہے تیری چمچ دمک سے عالم چمچ رضا گے میرے بلادا جشن جلا دتا گے جشن بلا دتا ہے جشن بلا دتا گے جشن جھلا دتا ہے جشن بلا دتا آ گے جش بلا دتا ہے بانٹا گے دو جہاں میں ٹاگ دو جگہ میں